کرانا مختار مردن کو دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے دا منگ دا دکان پر پتہ سات عشا جی تو سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نژدی مین چوک Jahangira road Swabi proprietor Anwar Sher Tauheed mobile نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس والصلاة والسلام على حبيبك ونبيك أما بعد فأعوذ بالله الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذين أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة وما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نہمی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 تک اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ مسلاط وسلام کو مبوس فرمایا صحیح تعداد اور شمار یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے دین حق کی خاطر راستہ توحید میں امام الانبیاء سے پہلے مبعوث ہونے والے جتنے بھی انبیاء علیہ مسلاط وسلام کو شدائد اور مصائب کا شکار ہونا پڑا پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ تمام انبیاء علیہ مسلاط وسلام کے مصائب تمام انبیاء علیہ مسلاط وسلام کی تکالیف تمام اللہ رب العزت کے رسولوں کے شدائد تمام انبیاء علیہ مسلاط و سلام کی ایزا رسانی اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے پر راستہ توحید کے اندر جس قدر تکالیف امام الانبیاء کو دی گئیں اتنی کسی اور پیغمبر کو دی گئیں نہیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر کسی انسان کے لیے چارہ موجود نہیں چنانچہ امام الانبیاء والمرسلین خود فرماتے ہیں لوگوں اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر جس قدر مجھے ستایا گیا جس قدر تکالیف مجھے دی گئیں جس قدر مصائب اور دکھ مجھے اٹھانا پڑے مجھ سے پہلے کسی اللہ کے پیغمبر کو اس قدر نہیں ستایا گیا یہ الگ بات ہے کہ تکالیف ان پر بھی بے شمار آئیں اللہ کے پیغمبروں پر اس قدر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے کہ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے حتہ یقول رسول ولزین آ ما متا نسر اللہ اللہ ان نسر اللہ قریب کہ اللہ کا پیغمبر بھی پکار اٹھتا تھا ربا بہت تکالیف آ چکی ربا بڑے مسائب برداشت کر چکا یہ تو ہمیں یقین ہے کہ تیری مدد اور نصرت ضرور آئے گی ہیلپ تو ضرور کرے گا اللہ پر متا نصر اللہ اللہ وقت تو بتا دینا ہمارے مصائب کب ختم ہوں گے تیری امداد کب آئے گی کیوں اگر کسی چیز کی تعین ہو جائے وقت کا پتہ چل جائے تو اس چیز کا سہنا انسان کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے پھر رب کائنات بھی تسلیاں دیتا رہا اللہ انا نصر اللہ قریب میں اللہ کریم کی امداد قریب ہے حوصلہ رکھنا اللہ کے پیغمبروں پہ مسائب بے شمار آئے لیکن امام الانبیاء کے برابر کسی پیغمبر کو تکلیف نہیں اٹھانا پڑی اور قانون ہے ہماری دنیا کا کہ اگر میرے اوپر پریشانی آ جائے یا آپ کے اوپر کوئی دکھ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے دکھ بیان کرتے ہیں رشتہ داروں کے سامنے تکلیف بیان کرتے ہیں پھر بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوست و احباب رشتہ دار اور تعلق رکھنے والے اس دکھ اور درد کو دور کرنے کے لیے تسلیاں دیا کرتے ہیں یار تسلی رکھ اگر تیرے اوپر دکھ آ گیا تو کیا پرواہ ہے اور لوگوں پر بھی دکھ آیا کرتے ہیں اگر تیرے اوپر تکلیف آ گئی کیا پرواہ ہے دوسروں پر بھی تکلیفیں آیا کرتی ہیں جب تمام انبیاء سے بڑھ کر امام الانبیاء پہ تکالیف آئیں لوگ تو مارنے والے موجود تھے لوگ تو ستانے والے موجود تھے لوگ تو پریشان کرنے والے موجود تھے فرشوں پہ تسلیاں دینے والا کوئی نہ تھا رب کائنات نے فرمایا محبوب میں اللہ کریم تجھے عرشوں پہ بلا کے تسلیاں دوں تاکہ تیرے دل کے اندر جو غم اٹھ رہا ہے کم از کم اس غم کے اندر کچھ ہلکا پن واقع ہو جائے رب کائنات نے اسرا کرایا رب کائنات نے میراج کرایا زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسرا اور جو زمین سے اوپر سفر ہوا اس کا نام ہے معراج اسرا کا بھی مقصد معراج کا بھی مقصد تاکہ راستہ توحید میں جو تکالیف آ رہی ہیں ان تکالیف کو برداشت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 لفظ بولا سبحانہ نو سب ہو سبحانہ علماء جانتے ہیں مفعول مطلق ذکر کیا پہلا پہلا لفظ بولا سبحان او کائنات والو امام الانبیاء جم جب سفر کے لیے چلے دروازے کا کنڈا ہل رہا تھا وزو کا پانی زمین کے اوپر چڑھ رہا تھا اور امام الانبیاء لمبیا سفر کر کے واپس آ رہا تھا لازا کے اندر اللہ کریم نے سیر کرائی ہو سکتا ہے کسی سننے والے کو شک پڑ جائے کہ یہ جو لازا کے اندر مختصر سے وقت کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے ہو سکتا ہے اللہ کریم کی صفات ان کے اندر آ گئی ہوں ہو سکتا ہے محبوب معبود بن گیا ہو ہو سکتا ہے محبوب معبود بن گیا ہو اللہ فرماتے ہیں نا نا کائنات والو صبح شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ کریم اس معبود کا کوئی بھی شریک کوئی نہیں یہ محبوب تو ہو سکتا ہے لیکن معبود کا شریک نہیں ہو سکتا جب زمین سے جانے لگا تو بھی محبوب تھا بیت المقدس میں پہنچا تو بھی محبوب تھا بیت المقدس سے اوپر گیا تو بھی محبوب تھا جتنا اللہ کریم کو منظور تھا اتنا اللہ کریم لے گیا پھر واپس آیا تو محبوب تھا محبوب محبوب رہ گیا محبود محبود رہ گیا محبوب محبود کوئی نہیں بنا اگر محبوب محبود بن جاتا تو پھر نسبدے ہو سبحان اس کا مطلب کوئی نہیں بنتا فرمایا سبحان اللہ اسرو بے ابدی شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ پھر میرا اگلا جملہ بھی قابل توجہ لوگ کہتے ہیں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا گستاخ تھا معاذ اللہ دیو بندیوں پہ الزام لگایا جاتا ہے یہ گستاخ رسول معاذ اللہ الزام لگایا جاتا ہے عشاط توحید و سننا کے اوپر یہ انبیاء کے گستاخ ہیں معاذ اللہ اللہ و بلّہ اپنی عقیدت بھی تجھے بتاؤں نا اپنی جماعت کی محبت بھی تجھے بتاؤں نا الزام لگانا تو آسان ہوتا لیکن ثبوت پیش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آ, اپنی عقیدہ تو محبت تجھے بتاؤں میرا عقیدہ میرے شیخ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کا عقیدہ عشاد تو و سننا کا عقیدہ تمام علماء دیوبند دیو بند کا عقیدہ کہ جس طرح معبود لا شریک ہے اسی طرح محبوب بھی لا شریک ہے معبود بھی لا شریک محبوب بھی لا شریک اور اگر دلیل پوچھو تو دلیل بھی ساتھ دوں فاکن نبی نفی خل کیوں فی خلو کی ولم علم ولا کرمی منزہ شریقن فی محاسن فجوہر الحسن فی غیر من کس مبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم لاتا جب راہ یون کے روح سجا ہو لن وہ اللہ کل فہمی صرف ایک جملے میں مانا کروں تمام کا جتنے بھی انبیاء علیہ مسلام مل جائیں پر امام الانبیاء کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا مجھے اجازت دیجیے جب رسول کریم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ عالیہ کی طرف ہجرت فرما کے کے آنے لگے تو مدینہ منورہ کی معصوم بچیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر راستے میں کھڑی ہو گئیں کچھ مدینہ منورہ کے کمروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے چھوٹی بچیاں مراہ کا بچیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہہ کے آ رہی تھیں تالال بدر علینا من سنیات الودائی واج بنش کو رو لینا مادا لائے دائی ائی حل مبو صفین یہ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی تھیں او یہ صرف کے رہنے والوں پہلا نام تھا نا او یسرب کے رہنے والوں میں بجائے یسرب کے مدینہ منورہ والا نام استعمال کروں معصوم بچیاں کہہ رہی تھی او مدینہ منورہ کے رہائشی ہو تجربے تو تمہارے بہت زیادہ ہوں گے عمر تو بے شک تمہاری زیادہ ہوگی زمینوں کے سفر تو تم نے بے شک زیادہ کیے ہوں گے بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہوگا بڑے بڑے جمیلوں کو دیکھا ہوگا بڑے بڑے خوبصورت لوگوں سے تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی لیکن ہم بچیوں کا بھی فیصلہ سن لو جھوم جھوم کے کہتی ہیں بچیاں تالا البدر سمیا دل بدائی ہمیں اللہ کی قسم ہے چودھری کے چاند تو ہم نے بڑے دیکھے ہوئے ہیں لیکن سچا چودھری کا چاند تو ہمیں آج نظر آیا محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ ہو صلی اللہ ہو پھر اگلا جملہ بھی سننا معصوم بچیوں نے فیصلہ کر دیا کہ امام الانبیاء چودھری کے چاند ہیں اگر ان کی جگہ میں ہوتا ایک انداز ہے اگر ان بچیوں کی جگہ میں ہوتا تو کہتا نہ بچی ہو تم امام الانبیاء کو چودنی کا چاند کہہ رہی ہو لیکن نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کی تعریف کرنے کا حق اس طرح دا نہیں ہوتا کہ آپ کو چودنی کا چاند کہہ لیا جائے اگر میں ہوتا تو کہہ دیتا چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائی مدنی کا چہرہ صاحب ہے ارد کرنے کا مطلب معبود بھی لا شریک محبوب بھی لا شریک ہے پر دونوں کے لا شریک ہونے کے اندر بڑا فرق ہے وہ معبود لا شریک ہے اپنی عبادت کے اندر مشکل کشائی میں لا شریک ہے حاجت روئی میں لا شریک ہے داتا ہونے میں لا شریک ہے بیٹے بیٹے دینے والے ہونے کے اندر لا شریک ہے اور امام الانبیاء محبوب بھی لا شریک ہے پر حسن و جمال میں لا شریک ہے موجزات میں لا شریک ہے اللہ نے جو کمالات عطا کیے ان میں لا شریک ہے خلاصے کے طور پہ جملہ کہوں وہ خدائی میں لا شریک ہے یہ مصطفی میں لا شریک ہے فرمایا خیال کرنا خیال کرنا لازے کے اندر جو اتنا سفر طے ہو گیا ہو سکتا ہے کسی کو شک پڑ جائے کہ محبوب معبود بن گیا نانا سبحان وہ اللہ کریم شریکوں سے پاک ہے مقام اپنی جگہ درجہ اپنی جگہ رتبہ اپنی جگہ پوزیشن اپنی جگہ تھارٹی اپنی جگہ محبوب ہونے کے باوجود میں اللہ کریم کا شریک نہیں بن سکتا سبحانا اچھا اللہ سیر کرانے والا کون فرمایا سبحانا سیر اس نے کرائی جو لا شریک ہے اچھا کیسے کرائی فرمایا بے اب بات تجرید کی ذکر کی ہے علماء کرام سمجھتے ہیں میں سادے الفاظ میں مانا کرنے لگا ہوں فرمایا شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کرائی اچھا کوئی مجھ سے پوچھے آپ اتنے دنوں سے نظر نہیں آئے کہاں گئے ہوئے تھے میں کہوں جی میں کراچی گیا ہوا تھا سیر کرنے کے لیے اچھا اس لیے آپ موجود نہیں تھے ہاں جی میں لاہور گیا ہوا تھا سیر کرنے کے لیے سیر وہ کیا کرتا ہے جو ہر جگہ موجود ہو کوئی نہ ہو اور جو ہر جگہ موجود ہو اس کو سیر کرانے کی ضرورت ہو فرمایا اسرا بے دے اب جس نے راتوں رات چلایا سیر کرائی سیر والا مطلب عرض کرنے لگاؤں اصرا مانا سیر کر کے مطلب بیان کرنے لگاؤں سیر وہ کیا کرتا ہے جو ہر جگہ موجود ہو کوئی نہ ہو اگر میں اسلام آباد کے اندر بھی موجود ہوں پنڈی میں بھی موجود ہوں لاہور کراچی میں بھی موجود ہوں تو پھر مجھے سیر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اگر نبی پاک ہر جگہ موجود ہوتے تو اللہ کریم کو لے کے جانے کی ضرورت صاف قرآن کا مسئلہ اس لیے تو کہتا ہوں سادہ کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے سادہ کام قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے دوئے جہانیاں ماریا جاسی حد قرآن دی بھنے ہم نے تو سنانا ہے قرآن پاک فرمایا سرا بے اب دہی جس نے چلایا اپنے خاص بندے کو بے اب دہی اللہ نے قرآن پاک کے اندر اگر نعمت کا ذکر کیا اپنے محبوب کے اوپر تو اسی ابدیت والی صفت کو اللہ کریم نے بیان کیا فرمایا قرآن میں الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تمام صفات کار سازی اللہ کریم کے لیے خاص ہیں تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہو سکتی ہیں وہ اللہ کریم کے لیے خاص ہیں کون اللہ اللہ ان ذالا اللہ اب دہل جس نے کتاب نازل کی پر کس کے اوپر اللہ اب دے اپنے نور کے اوپر جی بندے پر انزل علی عبد ہل کتاب علماء کرام بیٹھے ہیں حسامی کا حاشیہ دیکھو العبد ملا تو مل کو شیا اور بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وجود کے ایک بال کا بھی مالک کوئی نہ ہو وہ ہوتا ہے بندہ اگر انسان اپنے وجود کا مالک ہوتا تو حضرت زکریہ علیہ السلام بو بوڑھے کبھی نہ ہوتے رب کائنات کے دربار میں دعا کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں ربا کون رب ان ناز تالیب شيبا ولم کمبے کا رب دش اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اللہ میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے پر قرآن پاک کا انداز بڑا عجیب ہے اللہ کے پیغمبر عاجزی کر رہے ہیں اللہ کریم کے دربار کے اندر اللہ میرے وجود کی ہڈیاں کمزور ہو گئی میں بوڑھا ہو گیا اگر اپنے وجود کے مالک ہوتے تو کبھی بڑھاپا تاری ہونے دیتے پھر وشتا اللہ سو شیبا میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے اللہ حالانکہ محاورہ تو عام ہے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے اپنے داڑھی کے سفید ہونے کا ذکر نہیں کرتے کہتے ہیں اللہ میرا سر سفید ہو چکا ہے مفسرین نے نقطہ بڑا عجیب بیان کیا کہ جس انسان کی داڑھی سفید ہو جائے لیکن سر ابھی کالا ہو تو اس آدمی کی عمر چھوٹی ہوا کرتی ہے اور جس کی داڑھی بھی سفید ہو جائے پھر سر بھی سفید ہو جائے اس کی عمر زیادہ ہوا کرتی ہے حضرات زکریہ پیغمبر نے اپنے سر کی سفیدی کا حوالہ دیا اللہ کریم کو اللہ بشطالب اللہ میرا سر سفید ہو چکا ہے گویا کہ عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے ربا یہ تو بالکل ٹھیک ٹھیک ہے میں اولاد کے قابل نہیں رہا اللہ طاقت موجود نہیں رہی رب پر تیری طاقت تو ختم نہیں ہو گئی رب لا تذرنی فردو وانت بان تو خیر الوارثین اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ اکیلا تو تو اچھا لگتا ہے کل ہو اللہ ہو اللہ اکیلا تو تو اچھا لگتا ہے مجھے اکیلا نہ چھوڑ ربا میرا بھی کوئی دینی وارث پیدا فرما جو میرے علم نبوت کا وارث بنے حضرت علیہ زکریوں سلام کے لفظوں سے یہ عقیدہ سمجھ آ گیا کہ انسان اپنے وجود کا مالک نہیں ہوتا اگر اپنے وجود کے مالک ہوتے تو کبھی سر سفید نہ ہوتا کبھی داڑھی سفید نہ ہوتی کبھی وجود کے اندر کمزوری وا کے ہوتی اللہ کریم فرماتی ہیں سبحان اللہ افسران بے اب دے ہی شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی خاص بندے کو سیر کرائی اور بندہ وہ ہوتا ہے جو ایک ذرے کا بھی مالک پھر اقبال تڑپا اقبال کہتا ہے اب دب دوہ چیزیں دیگر عبد دیگر اب دوہ چیزیں دیگر ای سراپا انتظار منتظر عبد اور اب دوہو کے اندر بڑا فرق ہوا کرتا ہے جس کو مانا کے اندر واضح کرنے لگا ہوں فرمایا سبحان نلی اسرا بھی شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے خاص بندے کو راتوں رات چلایا لین رات کے مختصر سے حصے کے اندر اللہ کریم نے سیر کرائی اللہ نے یہ سیر رات کو کیوں کرائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ امام الانبیاء کو رات کو لے جا سکتا تھا وہ دن کو بھی سیر کرا سکتا تھا دن کو بھی بیت المقدس لے جا کر امام الانبیاء سے تمام رات اللہ کریم نے چلایا اور سیر کرائی یہ اس لیے راتوں رات سیر کرائی تاکہ نہ ماننے والے ابو جہل بن جائیں ماننے والا ابو بکر صدیق بن جائے کیوں اگر دن کو جاتے ہوئے نظر آتے پھر امتحان نہیں بنتا تھا تمام دیکھ لیتے کہ جا رہے ہیں امام آیا دروازہ بکر صدیق صدیق کا اکبر دروازہ کھولتے ہیں ہاں جی کیسے تشریف لائے کیسے آنا ہوا کہتا ہے تجھے پتہ بھی ہے کہ کوئی نہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں لازا کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا ہوں بیت المقدس بھی چلا گیا پر بھی گیا اللہ کریم کے دربار میں پہنچا پھر واپس بھی آ گیا تیرا عقل مانتا ہے میں ابو جہل کا تو یہ عقیدہ ہے کہ بشر ہو کے ارشان تے جا کوئی نہیں سکتا میں ابو جہل کا تو یہ عقیدہ ہے کہ بشر ہو کے ارشان جا کوئی نہیں سگدا اتھا چپو دی جائے اللہ کوئی نہیں سگدا اللہ یہ سریکی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بولنا ابو جہل کہتا ہے میرا تو عقیدہ ہے کہ کوئی بشر نہیں جا سکتا ابو بکر سے پوچھتے ہیں یہ بتا یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے یہ جی، دعویٰ تو تیرے دوست نے کیا ہے یتیم مکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے ابو بکر صدیق رسول کریم کی خدمت میں نہیں آئے تصدیق کرنے کے لیے اتنا یقین تھا کہ نبی علیہ السلام کے سفر والی بات ابو جہل کی زبانی سن کے صدیق نے کہا اے ابو جہل اگر یہ بات میرے محبوب نے کی ہے اور بیان تو کر رہا ہے تو صدیق کا دل گواہی دیتا ہے کہ بات غلط نہیں نہیں ہو سکتی امام الانبیاء کی زبان سے کبھی غلط بات نکل سکتی کوئی نہیں اللہ کریم نے پہرا لگا دیا فرمایا ماں ہوا ہوا ان اللہ میرا محبوب اگر دین کے معاملے میں کوئی بات کرے تو میں اللہ کریم کی وہی کے بغیر بات نہیں کرتا ایک بہت بڑی قید ساتھ بیان کر گیا اگر دینی معاملے میں بات کرے شریعت والی بات کرے پرانی بات کرے تو میں اللہ کریم کی مرضی کے بغیر بولتا کوئی نہیں ابو جہل تو تو کہتا ہے کہ بشر عرشوں پہ نہیں جا سکتا آ میں صدیق تجھے اپنا عقیدہ بناؤں بتاؤں بشر ہو کہ ارشان تے جاوے محمد صلی اللہ وسلم بشر ہو کے ارشان تے جاوے محمد اتھاں کہیں دی جا نہیں علاوے محمد وہاں کوئی نہیں بول سکتا اگر بولے گا تو امام الانبیاء بولے گا پھر نبی پاک بولے بھی سینا اور کہا للہ بولے نا بو تو اللہ زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے جانی عبادتیں بھی تیرے لیے مالی عبادتیں بھی تیرے لیے رب کائنات نے فرمایا محبوب تو نے تین مجھے تو دیے میری طرف سے بھی تین لیتا جا السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و بر پہلا پہلا توحفہ السلام علیہ کا اپنے ذوق کے مطابق مانا کیا کرتا ہوں اللہ نے فرمایا محبوب السلام علیہ کا جتھے پیرو بھی اتھے خیرو بھی محبوب السلام علیہ کا جتھے پیر ہوگی اتھے خیر ہوگی علماء کرام بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے جملہ اسمیہ میں دوام و استمرار ہوا کرتا ہے السلام علیکم ایوہ و رحمت اللہ و جتھے پیرو بھی اتھے خیرو بھی میرے محبوب پیغمبر میں اللہ کریم کی رحمتیں بھی ہوں تیرے اوپر میں اللہ کی طرف سے برتنے بھی ہوں تیرے اوپر اتھا بھی جا نہیں اللہ پھر جب امام الانبیاء نے واپس آ کے حال بیان کیا جبریل امین کے بارے کے اندر کہ جب جبریل امین ساتھ پہنچا چلتے چلتے بیت المقدس میں پہنچے اللہ نے تمام نبیوں کی روح روحوں کو جمع کر دیا مثالی وجود اللہ کریم نے کٹھے کر دیے رسول کریم فرماتے ہیں مجھ سے للے النبی تمام انبیاء علیہ السلام اپنے مثالی جسموں کے ساتھ آئے تھے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنے دنیا والے وجود کے ساتھ آئے تھے اور ایک اور بات بھی کرتا جاؤں نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ایک صحابی آج تک زندہ موجود ہے اور وہ صحابی ہیں حضرت عیسو علیہ سلاۃ وسلام نبی بھی ہیں ہمارے محبوب پیغمبر کے صحابی بھی ہیں کیوں اس لیے کہ دنیا والے وجود کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی تھی اور جب آپ کے پیچھے دنیا والے وجود کے ساتھ روح اللہ نے نماز ادا کی تو نبوت اپنے مقام پہ لیکن امام الانبیاء کی صحابیت والا مقام بھی نصیب ہو گیا آج تک ایک صحابی حضرت عیسا زندہ موجود ہے قیامت کے قرب میں نازل ہوں گے تمام انبیاء امبیال مسلطوں سلام کی امامت اللہ کے پیغمبر نے کرائی ہاضا من وقائے عالم المثال لا فہ مہو اطفال المکاتیب فی زمان نہ لا فہ مہو اطفال المکاتیب فی تھی نہاگا کما کالا قاضی شمس الدین الہام الباری اللہ کریم کے پیغمبر نے امامت کرائی یہ آپ کے سامنے مسلح موجود ہے مسلح پہ امام الانبیاء پیچھے سارے انبیاء علیہ مسلح تو وسلام انبیاء سارے پیچھے پیچھے یتیم مکہ آگے آگے تب امامت بنتی ہے اور جب نبی السلام تو وسلام امامت کے مسلح پر موجود تھے تو پچھلی صفوں میں نہیں تھے امامت تب بنتی ہے نا کہ آگے تھے پیچھے نہیں تھے پیچھے تھے آگے نہیں تھے جب مسلح پر موجود تھے تو پچھلی صفوں کے اندر موجود نہیں تھے تب تو نبی پاک کی امامت بنتی ہے اور جب آگے آ گئے تمام انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی تو آپ کا لقب بن گیا امام الانبیاء والمرسلین تمام نبیوں کے بھی امام تمام رسولوں کے بھی امام امام تب بنے کے مسلح پر تھے اور پیچھے نہیں تھے پھر کہاں گیا عقیدہ حاضر و ناظر آگے تھے پیچھے نہیں تھے خیر اوپر گئے پھر چلے چلے چلے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل رک گیا آنا جبریل رک کیوں گیا ہے آنا شیخ سادی رحمت اللہ تعالی علیہ تڑپا اور کہتا ہے بدو گفت سالارے بیت الحرام کہ اے ہاں ملے وایو برترو خرام آنا جبرائیل رک کیوں گیا ہے جبرائیل نے جواب دیا اگر یک سرے منہ بر ترو پرم فروغ تجلو بسو زدو پرم اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر آیا سجنا المنتہا پہ میری انتہا ہو چکی ہے آنے کی آگے میں نہیں آ سکتا ایک بال کے برابر بھی اوپر آیا اللہ کریم کی تجلیات میرے چھ سو پروں کو بھی جلا کے رکھ دیا کرتی تھی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جبرائیل نورانی تھا نا بے وفائی کر گیا جبرائیل نورانی تھا نا بے وفائی کر دیا اور جب امام الانبیاء واپس آئے ابو بکر صدیق کے سامنے حال بیان کیا صدیق نے تڑپ کے کہا کا جبرائیل تو بے وفائی کر گیا اور اگر آپ کے ساتھ میں صدیق ہوتا اور اللہ کریم کی طرف سے آڈر ہوتا اگر اس مقام سے بال کے برابر بھی اوپر آیا تو وجود جل جائے گا آقا میں اپنا وجود تو جلوا دیتا لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا واہ صدیق کے مقام کا مقابلہ کون کرے لوگ ہمارے اوپر سوال کیا کرتے ہیں مولانا کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نما ان کو رسول کریم نے کندھوں پہ اٹھایا کہ کوئی نہ ان کی شان تم نہیں مانتے میں نے کہا نانا دائیں کندھے پہ حضرت حسن کو سوار کیا بائیں کندھے پہ حضرت حسین کو سوار کیا رضی اللہ تعالیٰ نما اور نبی علیہ السلام آ رہے تھے راستے کے اندر ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی صدیق کے اکبر ہنس پڑے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق ہنستے کیوں خیر تو ہے آقا ہنستا اس لیے ہوں قربان جاؤں حسن تیری قسمت کے اوپر قربان جاؤں حسین تیری قسمت کے اوپر قربان جاؤں حسن و حسین تمہارے مقدر کے اوپر کہ تمہیں سواری مل گئی امام الانبیاء نبی علیہ السلام اسلام نے مسکرا کے فرمایا سدی کو اگر سواری عمدہ ہے تو پھر مان کے سوار بھی عمدہ ہے اور ہمارا عقیدہ علماء دیوبند دیو بند کا عقیدہ عشا تو و سننا کا عقیدہ کہ جو حسن و حسین رسول کریم کے کندھوں پہ سوار ہو گئے وہ تو جنتی جوانوں کے سردار بن گئے اور جس صدیق کے اکبر کے کندھوں کے اوپر خود امام الانبیاء سوار ہوئے وہ تمام امت کا سردار بن گیا دی مہر موہر جے چڑھیا خلقت تو پہلے کلم رسول تے پڑھیا او دوئے جہانی شرمندہ ہو سی جرا نام تو سڑیا کم او شرمند جرا نام صدیق تو فڑیا کم ترو حقدار جنت دے جنا لڑو دا فڑیا ابو بکر کا حال کیا پوچھتے ہیں جبرائیل رک گیا صدیق ہوتا تو رکتا اے میرا ربا سیر کرائی تو کس لیے کرائی فرمایا لی نوری من آیا د میں اللہ کریم کچھ اپنی آیات دکھانا چاہتا تھا اس لیے سیر کرائی امام الانبیاء کو تاکہ مکان بدل جائے تاکہ مقام بدل جائے تاکہ زمان بدل جائے تاکہ جہان بدل جائے اور زمان و مکان بدل جانے کی وجہ سے امام الانبیاء کے دل کے دکھ کا دکھ بھی دور ہو جائے دل کے اندر جو صدمہ موجود ہے اس صدمے میں بھی تخفیف ہو جائے پھر بڑی بڑی عجیب نشانیاں دے کے آئے امام الانبیاء اللہ نے لفظ بڑا عجیب بولا فرمایا لے نوریا ہوں آیات نا میں اللہ کریم کا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنی آیات میں سے کچھ آیات دکھاؤں آیات جمع آیت کی اور آیت کا مانا وہ کام جس کو اللہ تو کر سکے اور اللہ کے سوا اور کوئی نہ کر سکے آیت کا مانا اللہ کے سوا اور کوئی وہ کام نہ کر سکتا ہو دلیل پوچھو تو اللہ کریم کے قرآن میں سے دلیل دوں رب کائنات فرماتے ہیں سورت مریم کے اندر حضرت بی بی مریم اتت بھی دی میں جب دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر آئی اپنی قوم کے پاس بی بی مریم تو قوم کی چیخیں نکل گئی ہو رو کے کہنے لگے یا مریم لقد جیت جیتے شیم او آبیدا مریم کا معنی ہوتا ہے آبیدا اللہ کی عبادت کرنے والی تو نے یہ کیا کر ڈالا ہو بھی بندہ خالص اللہ کو پوجنے والا پھر بد کردار ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا تو اس کی پرخلوص عبادت کے اندر خلوص شامل نہیں ہے عبادت میں بھی خلوص ہو پھر کریکٹر ہو کردار ٹھیک نہ ہو عابد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آبدا تو نے یہ کیا کر ڈالا تو نے شادی بھی نہیں کی یہ کیا ہو گیا اللہ فرماتے ہیں فاشار کئی فنو کل مو من کان فل مہد سبیا بلا دودھ پیتے بچے بھی کبھی بولا کرتے ہیں ہم دودھ پیتے بچے سے کیسے سوال کریں اللہ کریم نے فرمایا بول عیسا دودھ پیتا بچہ بول پڑا اور کہنے لگا انی عبد اللہ میں اللہ کریم کا بندہ ہوں اللہ نے تین فرقوں کی تردید کی او عیسائیوں تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے ہو وہ تو خود کہتا ہے میں اللہ نہیں اللہ کا بندہ ہوں تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کے نور میں سے نور کہتے ہو وہ اللہ کے نور میں سے نور نہیں وہ تو کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو وہ تو ماں کی گود میں اعلان کر رہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کریم کا بندہ ہوں آتا الب وجالنی نبیا اللہ مجھے کتاب بھی دے گا اللہ کریم مجھے نبی بھی بنائے گا کیونکہ نا اس لیے ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا پھر حضرت عیسیٰ جواب بھی دے گئے او میری ماں کے بارے میں سوال کرنے والی کو اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا اللہ کتاب بھی دے گا اور جس کو اللہ نے نبی بنانا ہو جس کو اللہ نے کتاب دینی ہو اس کے نصب میں شک کرنے کی گنجائش ہو بول پڑے اللہ بولے کیوں رب کائنات نے قرآن میں جواب دیا کہ جب آیا تھا جبرائیل حضرت بی بی مریم کے پاس اور کہنے لگا کالا ان آنا رسول ربے کے لے آہا بالا کے غلام زکیہ میں اللہ کریم کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں اپنی طرف سے نہیں آیا لے آہا بالا کے اسناد مجازی ذکر کیا تاکہ تجھے بیٹے کی خوشخبری دوں بی بی مریم حیران ہو کے کہنے لگی کہ میرا بیٹا حالانکہ میرا حال تو کیا ہے انا یقون لی والا دون والم سسلی بشار والا ماں کو میں نے تو شادی بھی نہیں کی ہوئی اور ہوں بھی میں پاک اولاد ملنے والی طاقت تو موجود کوئی نہیں میری اولاد اور بیٹا کیسے ہوگا جبرائیل نے جواب دیا بی بی مریم تو تو حیران ہو رہی ہے بیٹا کیسے ہوگا کالا کا سالک کالا رب کی ہو بھا لیا نون والے نہ جا آیا بغیر خامد کے بیٹا ملنا تو تو مشکل سمجھ رہی ہے پر انسان کے سامنے تو مشکل ہے رحمان کے آگے مشکل ہو اللہ تجھے بیٹا دے گا اور دے گا بھی کزالک اسی حال کے اندر بغیر خامد کے پاک دامن تجھے دے گا ہوگی بھی پاک دامن اور اولاد مل جائے گی اور اللہ نے فیصلہ کر دیا والے نہ نجال آیت سو اللہ کریم فرماتے ہیں میں کیا تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو آیت بناؤں گا اور آیت کا معنی وہ کام جس کو اللہ تو کر سکے اور اللہ کے سوا اور کوئی نہ کر سکے بغیر خامد کے بیٹا اللہ تو دے سکتا ہے اور کوئی یہ کام کر سکتا پھر میں اگلا جملہ بھی بولا کرتا ہوں اپنے توحیدی بھائیوں کی توحید والی غیرت کو بیدار کرنے کے لیے توحیدی بھائیوں جا کر گونج پیدا کر دو علاقے کے اندر آواز لگا دو شہر کے اندر کہ اللہ کے قرآن نے سبق دیا کہ جو پروردگار بی بی مریم کو بغیر خامد کے بیٹا دے سکتا ہے آواز لگاؤ کہ وہ اللہ خامد والیوں کو بھی بیٹا اگر بغیر اولاد کے اللہ بغیر باپ کے اللہ دے سکتا ہے اولاد تو باپ والوں کو بھی دے سکتا ہے اولاد یہ تو مالک کی قدرت ہوئی للہ ملک سماوات والارض یا خلو کو یشا یا بولے میں اشاسو یا بولے میں یشا ذکور او یوں زوں جو ہم زکران ہونا سو جالو میں شاو ان علیم قدیر فرمایا جسے چاہے لڑکیاں دے دوں جس کو چاہوں لڑکے دے دوں جس کو چاہوں جوڑے ملا جلا کے دے دوں اور جس کے تالے میں اللہ مار دوں تو کوئی بھی کھول سکتا اصل عرض جو کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کریم نے یہ سیر کرائی امام الانبیاء کو سیر کیوں کرائی اللہ فرمایا لے نوریا مین آیات نا تاکہ میں اللہ کریم کچھ آیات دکھاؤں اپنے پیغمبر کو اور اگلا جملہ قابل توجہ ہے رب کائنات فرماتے ہیں لے نوریا میں اللہ نے سیر کرائی تاکہ میں دکھاؤں اپنے پیغمبر کو اللہ کیا دکھائے من آیات نا اپنی آیات میں سے کچھ آیات دکھاؤں اور جو پہلے سے دیکھ رہا ہو اس کو دکھانے کی ضرورت یہ میں دیکھ رہا ہوں دیوار کو اب کوئی کہنا مولانا صاحب کہو میں تجھے دیوار دکھاؤں میں کہوں گا بے وقوف میں تو دیکھ رہا ہوں اس کو تجھے دکھانے کی ضرورت ہو فرمایا لینے اہو میں اللہ نے یہ اس لیے سیر کرائی تاکہ اپنی کچھ آیات اپنے محبوب کو دکھاؤں اگر نبی پاک تمام کائنات کی نشانیوں کو دیکھ رہے تھے پھر دکھانے کی ضرورت کوئی نہ تھی خیر بڑی بڑی نشانیاں دے کے جب واپس آئے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے اتنی سیر کرائی اتنا بلند مقام دیا ہو سکتا ہے نبی پاک کے اندر اللہ کریم والی صفات آ گئی ہو پہلا جملہ دوبارہ ذکر کرنے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے محبوب معبود بن گیا ہو فرمایا نانا ان السميع بسی امام الانبیاء کی شان زیادہ ہو جانے سے امام الانبیاء کا مقام بڑھ جانے سے امام الانبیاء کے سیر و سفر سے تمہیں یہ تو نہ لگ جائے سننے والوں کہ اللہ کی صفات ان کے اندر آ گئی ہیں نہ نانا اللہ کی صفات اللہ کے پاس رہی کون سی صفات اللہ سرمایہ سمی ہر کی سننے والا اللہ ہر وقت سننے والا اللہ ہر بات سننے والا اللہ یہ صفت اللہ کریم کی اللہ کے پاس ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں جو ہر کی سن سکے ہر وقت سن سکے ہر بات سن سکے ہر کی سننے والا ہر بات سننے والا ہر وقت سننے والا ان کرنا ان سمی البصیر ہر کا حال دیکھنے والا بھی اللہ یہ صفت امام الانبیاء کے اندر موجود نہیں تھی اور حدیث شریف میں آیا ہے نا نبی علیہ السلام پریشان بیٹھے ہیں ابو بک حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ پوچھتی ہیں آقا پریشان کیوں بیٹھے ہو یہ جبرائیل نے وعدہ کیا تھا آنے کا آیا نہیں پتہ نہیں کیا بات ہے آیا کیوں نہیں پریشان بیٹھا ہوں تب پتا چلا کہ نبی علیہ سلا تو وسلام کے تخت پوش کے نیچے سے ایک چھوٹا سا کتا نکل آیا اور دوڑ کر بھاگ گیا جب نکلا وہ گھر میں سے آ گیا رسول کریم پوچھتے ہیں کہ اے ایسا یہ تو بتانا یہ کہاں سے نیچے گھسا ہوا تھا یہ جی، مجھے تو کوئی پتا نہیں ہے کوئی ہمارے گھروں جیسا ماحول تو کوئی نہیں تھا کہ دروازے لاگوں اندر کوئی آ جا نہ سکے بغیر اجازت کے سادہ سا حجرا ہوا کرتا تھا جب وہ باہر نکلا آ گیا فوراً جبرائیل رسول کریم پوچھتے ہیں جبرائیل دیر کیوں کی فرمایا جس گھر میں کتا ہو رحمت کے فرشتے آ سکتے نیچے موجود ہے نیچے نیچے موجود ہے پر امام الانبیاء دیکھ رہے کوئی نہیں کہ نیچے موجود ہے کتا چھوٹا سا ورنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی زندہ پیغمبر کو پتہ کے بعد خرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ کچھ بندے آ گئے حضرات ہمارے علاقے میں بڑی ضرورت ہے قرآن و سنت کو بیان کیا جائے تو نغمہ گایا جائے علاقے کے اندر کچھ بندے بھیجیے رسول کریم نے ستر قرآن کے کاری عالم قرآن کے ساتھ بھیج دیے آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ رہا کرتی تھی کاش لوگ مسئلہ مان کر بجائے جہنم کے جنتی بن جائیں بندے نبی علیہ السلام نے فوراً ستر عالم بھیج دیے جاؤ علاقے میں واس کرو ہو سکتا ہے لوگ مسئلہ مان جائیں جہنم سے بچ کر جنت کے وارث بن جائیں ان ظالم منافقوں نے راستے میں جا کے ستر قرآن کے کاریوں اور عالموں کو بے دردی سے شہید کر دیا وہ شہادت کا جام بھی نوش کرتے گئے اور زبان پہ لفظ کیا تھے اللہ نبی کا اللہ ہماری بے دردی سے شہید ہونے کی خبر خود نبی پاک تک پہنچا دے جبرائیل کے ذریعے رب کائنات نے اطلاع دی علماء کرام سے پوچھو ایک مہینہ نبی پاک نے ان ظالموں کے بارے میں بد دعا کی صبح کی نماز میں کنوتے نازنا پڑی جنہوں نے ستر قرآن کے عالموں کو شہید کیا تھا اب بولے جانے والے سامنے موجود تھے زندہ زندہ پیغمبر لے جانے والے سامنے بیٹھ کے مطالبہ کر رہے ہیں پر ان کی زبان پہ بات اور تھی دل میں بات اور تھی کہا جی تبلیغ کے لیے بھیجیے راستے میں شہید کرنے کا پروگرام تھا اگر نبی پاک کو ان کے دل کے پروگرام کا پتہ ہوتا تو کبھی قرآن کے ستر کاریوں کو ساتھ بھیجنے کی ضرورت ہو جا کر شہید کر دیا اللہ نے نقطہ سمجھایا خیال کرنا شان اپنے مقام پر رتبہ اپنے مقام پر درجات اپنے مقام کے اوپر پر خدا کی صفات خدا کے پاس ہیں خدا کی صفات کسی انسان میں آ سکتی قطن کوئی نہیں واقعی میں اللہ نے سیر کرائی بڑے بڑے اونچے اونچے مقامات کے نظارے کرائے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی یہ بالکل ٹھیک ہے پر سمیع البصیر سننے والا اکیلا دیکھنے والا اکیلا تمام کی قبول کرنے والا اکیلا خدا کی صفات خدا کے پاس ہیں خدا کی صفات مخلوق میں آ سکتی اللہ الفاظ قبول کرے ربنا تقبل منا کا انتر سمیع العلیم شاد توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر چھ Shafi market new school ground Jahangira road Swabi منجانب Anwar Sher Tauheedi telephone number دو سو اکیس سات سو نوے